وہ اوپر ہے وہ کسی انسان کے اندر حلول نہیں کرتا وہ کسی چیز کے اندر حلول نہیں کیے ہوئے ہیں وہ عرش کے اوپر مستوی ہے اور اس نے اوپر ہی سے اس کتاب کو نازل کیا ہے سوال یہ ہے یہ کتاب اس نے کہاں نازل کی جواب دیا جا رہا ہے اس نے اپنے بندے پر نازل کی اب تمہارے بندہ عبودیت تین طریقے کی ہوتی ایک تو پیدائش کی روح سے اور ایک خریداری کی روح سے اور ایک فرما برداری کی روح سے تین طریقے کی عبودیت ہوتی ہے اور تین طریقے کے بندے ہوتے ہیں تین طریقے کے عبد ہوتے ہیں پیدائش کی روح سے خریداری کی روح سے اور فرما برداری کی روح سے اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے پیدائش گروہ سے سب کے بندے مومن اس کا بندہ کافر اس کا بندہ گھوڑا اس کا بندہ گدھا اس کا بندہ پیدائش کی روح سے کائنات کی ہر شے اس کی عبد ہے عبودیت کی دوسری قسم خریداری کی روح سے بندہ ہے پہلے انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی جس کو خریدا جاتا تھا اسے غلام کہتے تھے عربی اس کو آپ اور جو خرید لیتا تھا وہ سمجھو آقا مانا جاتا تھا تو خریداری کی روح سے اس کا عبد ہو جاتا تھا اور تیسری قسم عبودیت کی ہے فرما برداری کی روح سے اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے تو اللہ کا بندہ ہے اب جیسے جیسے فرما برداری میں آگے بڑھتا جائے گا فرما برداری کے میدان میں آگے بڑھتا جائے گا اتنا کامل بندہ ہوتا جائے گا کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما برداری کی انتہا کر دی تھی لہذا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے کامل بن گئے لہذا اب صحیح کا ترجمہ دن کیا جائے اپنے کامل بندے پر تو صحیح ترجمہ فرما برداری کی روح سے آپ بندے ہیں اور چونکہ آپ نے سب سے زیادہ فرما برداری کی ہے لہذا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے کامل بندے اور جو آدمی جتنا زیادہ اللہ کا فرما بردار ہوتا چلا جاتا ہے وہ بودیت کے اندر اتنا ہی کمال حاصل کرتا جاتا ہے اور یہی عبودیت کا کمال ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے میدان میں آگے بڑھے ولایت کے لیے یہی چیز ضروری ہے جتنا فرما بردار ہوتا جائے گا عبودیت میں اسے کمال ملتا جائے گا اور اتنا بڑا ولی ہوتا جائے گا ولی آسمان سے نہیں ٹپکتے آج کل تو تصور یہ ہے کہ جس کا جتنا بڑا مزار اتنا بڑا ولی جس کی جتنی بڑی قبر اتنا بڑا ولی یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرما برداری کے اندر جتنا کمال حاصل کرو گے اتنے ہی عبودیت میں تم کامل ہو گے اور اتنے ہی بڑے تم ولی ہو گے یہ کتاب کیا ہے زندگی کا دستور ہے ہمیں اور کہیں سے دستور درآمد کرنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن حکیم نے کہہ دیا کہ میں الکتاب ہوں الکتاب کا مطلب الاسلام اس کے اوپر داخلے بتایا جا رہا ہے کہ زندگی گزارنے کے سارے قوانین اس میں لکھ دیے گئے کتبہ میں نے لکھنا زندگی کا دستور العمل ہے یہ ہم کو کہیں اور سے دستور درامد کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ قرآن حکیم جو کہ زندگی کا دستور العمل تھا اس کو ہم نے اپنی زندگی سے نکال پھینکا ہے ہم نے دوسرے قوانین اپنے اوپر نافذ کر لیے جو انسانوں کے ڈھالے ہوئے ہیں انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں جبکہ زندگی کا سب پور لمح لکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفتاد کی شکل میں دے دیا اب ترجمہ کیجیے تمام قسم کی خوبیاں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے نازل کیا اپنے کامل بندے پر کتاب کو یعنی انسانوں کے زندگی گزارنے کے سب سے بہترین دستور العمل کو اب کتاب کی دوسری فتح بیان کی جا رہی ہے ولم لہو قرآن حکیم کی ایک طلبی خصوصیت بیان کرنے والا ٹکڑا ہے اور کئی من یہ دوسری صفت ہے قرآن حکیم کی جو قرآن حکیم کی دوسری خصوصیت کو بیان کر رہی ہے کیا یہ کتاب ایسی کبھی نہیں ہے ولم ہو وجہ اس کے اندر کجی نہیں تیرہ پائے اب اگر کوئی آدمی اس کتاب حکیم کے اوپر اعتراض کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب اس کے ذہن کا سانچہ کج ہو گیا ہے کسی کے ذہن کا سانچا اگر ٹیڑھا ہو جائے تو کوئی سیدھی چیز اس میں نہیں بیٹھتی ٹیڑھے جوتے میں کبھی بھی سیدھا پاؤں نہیں بیٹھتا ہے اب اگر ارون سوری کو قرآن کے اندر کوئی بات الٹی دکھائی دے رہی ہے تسلیمہ نسرین کو اگر کوئی الٹی بات دکھائی دے رہی ہے تو یہ قرآن حکیم کا قصور نہیں ہے بلکہ یہ کہا جائے گا کہ تسلیمہ نسرین سلمان رشدی ارون سوری کے دماغ کے کالب دماغ کے ساتھ ٹیڑے ہو گئے جس میں مستقل کی نہیں بیٹھ رہی ہے پرانے بتا رہا ہے ولم یا جال لہو میرے اندر کوئی کجی نہیں ہے کجی تین جگہوں پر ہو سکتی ہے یہ تو استدلال میں کجی دلیل دینے میں کجی ایک ہے انداز بیان میں کجی اور تیسرے نفس مسئلے میں نفس مسئلہ میں کجی انداز بیان میں کجی استدلال میں کجی قرآن حکیم کہہ رہا ہے اے جا کوئی کجی نہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ نکرا اگر تحسن نفیہ ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے لم یہاں نفی ہے اور ایوجن نکیرا ہے اور یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ نکیرا تحتن نفیا تو عموم کا فائدہ دیتا ہے اس میں کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہیں ہے نہ تو استدلال کے اندر ٹیڑھا پن ہے نہ تو نفس مسئلہ کے اندر کوئی ٹیڑھا پن ہے نہ تو انداز بیان کے اندر کوئی ٹیڑھا پن ہے تعبیر کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے ٹیڑھا پن تو اس کے اندر ہے ہی نہیں ہاں ٹیڑھ پن اسی کو نظر آ سکتی ہے جس آدمی کے ذہن کا زاویہ کج ہو گیا ہو جس آدمی کے ذہن کا سانچا ٹیڑھا ہو گیا ہو یہ پہلی صفت ہے اس کے اندر ٹیڑھ پن نہیں ہے یوں کہہ سکتے ہیں آپ اٹ ہیز نو کمپلیکیشن اس کے اندر کسی قسم کی ایک پیچ نہیں ہے بات صاف بولتا ہے سیدھی بولتا ہے راس بولتا ہے جب ٹیڑھا پن ہے ہی نہیں تو سیدھی بات کرتا ہے پیڑ ہے ہی نہیں سیدھا ہے تو سیدھی بات کرتا ہے سہل انداز میں بات کرتا ہے یہ اس کی سلبی خصوصیت ہے منفی خصوصیت اس کے اندر ٹیڑھ پن نہیں ہے اور ہے آگے ایجابی خصوصیت بیان کی جا رہی ہے پہلی سلبی خصوصیت ہے اس کے اندر ٹیڑھ پن نہیں ہے اور آگے ایجادی خصوصیت کئی من کئی من کا دو مطلب بتا رہا ہوں کئی کا معنی عربی میں آتا ہے گجین کیا بولتے گجین اور گارجین کس کا ہوتا ہے بڑے کا کہ چھوٹے کا یاد رکھو کہ گارجین ہمیشہ نابالغ بچے کا ہوتا ہے قرآن حکیم کہتا ہے تم سائنس نہ ہو میرے لیے تم نابالغ بچے کی حیثیت رکھتے ہو تم بہت بڑے ڈاکٹر ہو میرے سامنے تمہاری حیثیت ایک نابالغ بچے کی ہے میں تمہارا گارجین ہوں تم بہت بڑے انجینئر ہو میرے سامنے تم نابالغ بچے کی طرح ہو میں تمہاری روحانی تربیت کروں میں تمہاری اخلاقی تربیت کروں میں تمہارا گارجین ہوں تم نابالغ بچے کی طرح ہو گارجین ہمیشہ نابالغ بچے کا ہوتا ہے اور قرآن حکیم کی یہ ایجابی صفت بیان قیم گارجین اور گارجین ہمیشہ نابالغ کا ہوتا ہے یعنی قرآن حکیم کے سامنے کائنات کے علوم حاصل کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں نابالغ بچے کی طرح ہیں اور قرآن پر تو اب تو بڑا زبردست ریسرچ ہو رہا ہے ابھی ایک مشہور سائنٹسٹ جو ایجپٹ کے مصر کے انہوں نے فزکس کے اندر جو speed of light in vacuum خلا میں جو روشنی کی رفتار ہے ایک آیت کریمہ سے ایگزیکٹ کہ قرآن حکیم نے بتایا ہے اچھی وہ غریب بات نئی نئی تحقیقات ہو رہی ہیں قرآن حکیم کو قرآن حکیم کی ایک بیان کی گئی کہ اس کے اندر کوئی کجی نہیں ایجابی خصوصیتیں بیان کی گئی قیمن من ہے پوری دنیا اس کے سامنے ایک نابالغ بچے کی طرح ہے خدا کی قسم یہ دونوں صفتیں جان لینے کے بعد اور ان دونوں صفتوں کا صحیح تصور کرنے کے بعد بدن کے روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں کتنا ہی آدمی کسی علم کے میدان میں آگے نکل جائے قرآن حکیم کے سامنے ایک نابالغ بچی کی طرح ہے یہ فرق ہے قرآن حکیم میں اور دیگر علوم جاننے والوں کے درمیان اور قیم کا ایک دوسرا معنی بھی ہے قیم کا مطلب قائم رہنے والا قائم رہنے والا اسی وجہ سے اللہ کو قیوم کہا جاتا ہے خود قائم ہے ہمیشہ سے اور پوری کائنات کو قائم رکھے ہوئے وہ خود ہمیشہ سے قائم ہے اور اس کا ارادہ پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے پوری کائنات کو قائم رکھے ہوئے اس کا ارادہ جب بدلے گا پوری کائنات کو تباہ و برباد کر دے گا اسی سے یہ لفظ ہے قیم قائم والا اشارہ اس بات کی طرف ہے سائنسی نظریات بدلتے رہتے ہیں آج ایک نظریہ ہے ایک سائنسداں کا تو کچھ سالوں بعد اگلا سائنسداں اس نظریے کو باطل قرار دے دیتا ہے ایک سائنسداں بولتا ہے کہ سورج گھوم رہا تھا زمین ٹھہری ہوئی بعد میں نظریہ بنا نہیں زمین چل رہی ہے سورج ٹھہرا ہوا ہے بعد میں کیا نظریہ بنا نہیں زمین بھی گھوم رہی ہے اور سورج بھی گھوم رہا ہے یہ نظریات ہیں جو بدلتے رہتے ہیں ایک نظریہ آج قائم کیا گیا آگے چل کر کے دوسرے سائنسدان نے اس نظریے کو غلط قرار دیا قرآن حکیم کہتا ہے میں ایسا نہیں ہوں تیمن میرے سارے اصول میرے سارے ضابطے میری ایک ایک بات قیم ہے انمٹ ہے لا ہے اس کی کسی بات کو کسی بھی دور میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا کسی بات کو غلط قرار نہیں دیا جا سکتا قائم ہے انمٹ ہے لا زوال ہے اس کے کسی بھی اصول کو اس کی کسی ایک بات کو قیامت تک آنے والے تمام ادوار میں سے کسی دور کے اندر چیلنج نہیں کیا جا سکتا کتنی بڑی حقیقت باشگاب کی گئی ہے اس کی ایجابی خصوصیت کے اندر ایجابی صفت کیا ہے اس کے اندر کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے کجی نہیں ہے ایجابی صفت قیمن قیمن کا دو مانا گارجین پوری دنیا اس کے سامنے نابالغ بچے کی طرح قیمن کا دوسرا مانا قائم رہنے والا یعنی اس کے جتنے بھی ضابطے جتنے بھی رولز ریگولیشن ضابطے احکام قیامت تک کسی حکم کو کسی رول کو کوئی آدمی چیلنج نہیں کر سکتا چیلنج کرے گا منہ کی کھائے گا اس لیے کہ اس کے سارے وصول انمٹ لازوال ہمیشہ قائم رہنے والے ابدی ایسی کتاب کس لیے نازل کی گئی ہے جواب دیا جا رہا ہے ترتیب دیکھ رہے ہیں آپ نازل کیا کس نے کس کے اوپر نازل ہوا وہ کیا ہے نازل کرنے والا کون اللہ جو اس نظام ہستی کی بنیاد ہے تعمیر انسان کے اوپر نازل ہوگی کتاب کیا ہے ایک مکمل دستور زندگی ہے ایک مکمل فلوسفی آف لائف ہے ایک انمک قوانین کا مجموعہ ہے اور اس کتاب کے اندر دو باتیں ہیں ایک تو اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے اور یہ قیم ہے اب یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ یہ کتاب کس لیے نازل کی گئی جواب دیا جا رہا ہے لیما نے لی اس وجہ سے کہ کیوں نازل کی گئی مقصد کیا ہے بتایا گیا بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا تاکہ دھمکی دے دھمکی دے سوال پیدا ہوا دھمکی دے رہا ہے کس چیز کی دھمکی کن لوگوں کو دھمکی عام ہیں یا خاص ہیں خاص لوگ ہیں تو کون ہیں دھمکی دینے کے لیے آیا ہے کن کو عام ہے کہ خاص ہیں خاص ہے تو کون لوگ ہیں کس چیز کی دھمکی خطاب کا رخ دھمکی کا رخ کن کی طرف ہے سارے سوالوں کے جوابات دیے جا رہے ہیں لیون زیرا تاکہ دھمکی دے وہ باس کی جو شدید ہے باس مارے جانتے کسے بولتے ہیں جنگ کو باس بولتے ہیں جنگ اور مفردات اگر اٹھا کر کے امام راغب کی دیکھیں تو کا ایک اور ترجمہ ملے گا آپ کو جنگ سے پیدا ہونے والی مصیبتیں عراق کی جنگ ہوئی افغانستان کی جنگ ہوئی بوسنیا جنگ کی لپیٹ میں آیا تو جنگ بذات خود باس ہے اور جنگ ہونے کے بعد جو مصیبتیں باقی رہتی ہیں ان کو بھی عربی میں باس کہتے ہیں وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے اللہ دھمکی دے ڈرائے کس چیز سے ڈرائے جنگ سے ڈرائے یا جنگ سے پیدا ہونے والی مصیبتوں سے ڈرائے اچھا جنگ کیسی ہوگی شدید ہوگی اچھا جنگ سے پیدا ہونے والی مصیبتیں کیسی ہوں گی شدت کی باس کے دو معنی جنگ جنگ سے پیدا ہونے والے مسائل سوال یہ ہے کہ جنگ کیسی ہوگی ہلکی ہوگی نہیں بہت سخت ہوگی اور جنگ سے پیدا ہونے والے مسائل کیسے ہوں گے شدید شدید جب مصیبتیں ہوتی ہیں یا شدید جنگ جب ہوتی ہے تو تباہی بہت آتی ہے اور آدمی پریشان بہت ہوتا ہے لہذا باس کی صفت بھی بین کر دیجیے تو ایک بات معلوم ہوئی دھمکی دے رہا ہے قرآن کس چیز کی جنگ کی یا جنگ سے پیدا ہونے والی مصیبتوں کی اللہ پر جنگ ہوئی امریکہ کی عراق مصیبتوں کے اندر عراقی گرفتار ہے اور ایسی سخت مصیبتوں میں گرفتار ہے کہ ہم اس کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے دھمکی دیتا ہے تاکہ دھمکی دے ڈرائے کسی سے جنگ سے جنگ سے پیدا ہونے والے مسائب سے کیسے ہیں مسائب یہ یہ جنگ کیسی سخت اچھا کس کی طرف سے آ رہی ہے یہ جنگ کس کی طرف سے لادی جا رہی ہے جنگ کس کی وجہ سے آ رہی ہے ہو رہی ہے اللہ فرما رہا ہے ملد ہو میری طرف سے میری طرف سے ہے اور ایک بات یاد رکھیے کہ جب مصیبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہو ڈائریکٹ براہ راست اللہ کی طرف سے ہو اسباب کے واسطے سے نہیں ہو اسباب کا واسطہ آئی نہیں بیچ میں بغیر اسباب کے توسط کے اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست وہ جنگ مسلط کر دے رہا ہے اب اگر اسباب مادی سے جنگ ہوتی اس کے وسیلے سے ہوتی تب تو اسباب کے ذریعے مقابلہ کیا جا سکتا تھا لیکن یہ جب اللہ کی طرف سے ہے اسباب کے ذریعے اس کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے سائنسداں کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن ابھی یہ جو زلزلہ آیا نا کتنے جزیرے تہیاب ہو چکے ہیں کتنے جزیرے ہیں کہ ان کی آباد آدھی آبادی ختم ہو چکی ہے اب سائنسداں ٹی وی کے اوپر آ کر کے خالی ہاتھ ہلا رہے ہیں کیا پاگل ہے خالی ہاتھ ہلا رہے پاگلوں کی طرح اس لیے کہ یہ جو عذاب آیا یہ جو مصیبت آئی یہ براہ راست اللہ کی طرف سے آئی اسی وجہ سے اسباب مادیہ کے ذریعے ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکا سائنسداں یہ بولتے ہیں ہم کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ اتنی بڑی مصیبت اتنی تیز رفتاری کے ساتھ ہم پر مسلط ہو جائے گی دو منٹ کے اندر پانی آبادیوں کے اوپر چڑھایا اور دو منٹ میں واپس بھی ہو گیا اب بتائیے براہ راست یہ عذاب اللہ کی طرف سے تھا اسباب مادیہ کے ذریعے کیسے مقابلہ کیا جا سکتا تھا مل اللہ کی طرف سے تھا یہ اور جب اللہ کی طرف سے مصیبت آئے تو وہ اسباب کے تحت نہیں ہوتی اب اسباب کے تحت سے جب مصیبت نہیں آئی ہے تو اسباب مادیہ سے اس مصیبت کا اس عذاب کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تو قرآن حکیم دھمکی دینے کے لیے آیا ہے اچھا اور ایک کام اور کرنے کے لیے آیا ہے بشارت دینے کے لیے آیا ہے اس کو المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا اور خوشخبری سنائے بشارت دے ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اچھے عمل کرنے والوں کو قرآن خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے کہ ایمان لاؤ اور اچھے عمل کرو المومنین الذین یعملون الصالحات ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو کس چیز کی خوشخبری دوں گا میں تمہیں اجر حسنا حسین اجر کی ایک ہے اجر بدلہ اور جب کہہ دیا جائے کہ اجر حسن خوبصورت اجر تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ یہ جنت ہی ہوگی اس لیے کہ جنت سے زیادہ حسین چیز اور کیا ہو سکتی ہے اسی وجہ سے ماں کے سینہ فی کہہ کر کے اسی اشارہ کر دیا گیا کہ وہ مقام کا نام ہے ماں کے فی ابدا ٹھہرے رہیں گے اس میں ہمیشہ یعنی یہ اجر بڑا حسین ہوگا جنت کی شکل میں اور اس جنت کے اندر وہ لوگ ہمیشہ ہمیش رہیں گے تو یہ بیچ میں ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے بات ابھی ختم نہیں ہوئی دھمکی کی دھمکی دینے کے لیے کس چیز کی جنگ کی یا جنگ سے پیدا شدہ مسائل کی یہ مصیبتیں کیسے آئیں گی براہ راست اللہ کی طرف سے جب براہ راست اللہ کی طرف سے آئیں گی تو پھر اسباب مادیہ کے ذریعے ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تین اچھا اب سوال یہ ہے کہ کن لوگوں کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے یہ دھمکی عام ہے یا خاص ہے بتایا گیا کہ پہلے یونزیرا لا کر کے بتایا گیا کہ یہ دھمکی عام ہے اور اس کے بعد والی آیت تو یونزرا تعلق تقب اللہ ولدا دوسرا جو یونزرا آیا ہے اس کے آگے جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ دھمکی خاص لوگوں کے لیے ہے پہلے یونزرا کے بعد دھمکی عام لوگوں کے لیے عام لوگ کون ہیں ہر مذہب بیزار ہے ہر غلط کار ہر گنہ ایک بات بتاؤں نیکی پر اللہ کے سلوک کو توفیق کہتے ہیں اور برائی پر اللہ کے سلوک کو امحال کہتے ہیں اگر کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو اللہ اس نیکی کی وجہ سے دوسری نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے تو نیکی پر اللہ کا سلوک کیا ہے توفیق نیکی پر اللہ کا بیہیویئر نیکی پر اللہ کا سلوک کیا ہے توفیق ایک نیکی کرو تو اللہ دوسری نیکی کی توفیق دیتا ہے اچھا برائی کرنے پر اللہ کا سلوک کیا ہوتا ہے امہال ڈھیل دیتا ہے اور جب ڈھیل دیتا ہے تو آدمی ایک برائی کے بعد دوسری برائی دوسری برائی کے بعد تیسری برائی چوتھی برائی اور اس کے بعد ایک موعد ہوتا ہے ایک وقت ہوتا ہے ڈھیل دینے کا ایک مہلت عمل ہوتی ہے اور جب اس موعد پر پہنچ جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں چھوڑتا تباہ برباد کر دیتا ہے یہ سمندر کے کنارے کنارے جو خوبصورت بینگلو بنے ہوئے تھے خوبصورت ہٹس بنے ہوئے تھے خوبصورت مکانات بنے ہوئے تھے جانتے ہیں یہ کس لیے تھے دادیش دینے کے لیے گناہوں کے اڈے تھے یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مہلت عمل دی برائی کرتے رہے برائی پر اللہ کو سلوک امحال ڈھیل دینا لیکن جب پکڑا تو آج دیکھو سمندر کے بیچز پر سمندر کے ساحلوں پر آج کوئی بھی مکان صحیح طریقے سے کھڑا ہوا نہیں ملے گا سب زیر آب ہو گئے تباہ برباد کر دیے گئے ان لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اچانک منٹوں میں اتنا بڑا طوفان آ جائے گا اور ایک زبردست تباہی مچانے کے بعد پیچھے ہٹ جائے گا تو بتایا گیا تاکہ وہ ڈرائے عام لوگوں کو مجرمین کو خطا کاروں کو کہیں ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب نہ آ جائے تمہارے گناہوں کی وجہ سے اور جب اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ آئے گا تو اسباب مادیہ کے ذریعے اس عذاب کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا سارے آلات خاموش ہو گئے اب سائنسد کیا بولتے ہیں اگر ہمیں تھوڑی دیر پہلے معلوم ہوا ہوتا تو ہم یہ کر ڈالتے ہیں ہم وہ کر ڈالتے بیکار بات باتیں تو پہلے انذار کا رخ دھمکی کا رخ عام لوگوں کے لیے اور اس کے بعد دھمکی کا رخ خاص لوگوں کی طرف ہو گیا دیکھو وَيُنزِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا اور ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے یہ اللہ کا بیٹا بنانے والے لوگ کون ہیں یہودی ہیں یہودی یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ نِبْنُ اللَّهِ رسول پاری گئے وقالت النصار المسیح ابن اللہ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا اور مشرکوں نے شرک کرنے والوں نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں بنا لی یہ سب اولاد بنانے والے ہیں تینوں یہودی بھی عیسائی بھی اور مشرقین بھی اب خطاب کا رخ خاص ہو گیا ہے انذار کا رخ خاص لوگوں کی طرف ہے جن لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا یعنی اللہ یہاں بتانا چاہتا ہے کہ شرک کی کئی قسمیں شرک کی کئی قسمیں ہیں اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک اتنا بڑا پاپ ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے مرتکب کی بخشش کا کوئی بھی امکان نہیں ہے اور شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں شرک کی ان تمام قسموں میں سب سے غلیظ سب سے مکروح سب سے گھناؤنی سب سے بدترین قسم اگر کوئی ہے تو وہ ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یہ ہے شرک اور مشرقیت کی تمام قسموں میں سب سے غلیظ ترین قسم شرک کی اور سب سے کھناونی قسم شرک کی اگر کوئی ہے تو وہ ہے عقید ولدیت اللہ کا بیٹا بنا لینا کیوں وجہ کیا ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ تذکرہ فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا تو کہیں بولتا ہے اللہ کا جی تم شعا ارے یہ لوگ تو جن لوگوں نے ایسا کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے یہ تو شے عد لائے ہیں یہ عد کیا ہوتا ہے عد عد کا مطلب نہ دیکھا نہ سنا نہ دیکھا نہ سنا فطرت جس کو برداشت نہ کر سکے اس کو عد بولتے ہیں تو ایسی چیز جو نہ کبھی دیکھی گئی نہ کبھی سنی گئی اور فطرت جس کو مانتی ہی نہیں تسلیم ہی نہیں کرتی اس کو ادا کہتے ہیں اور ایک جگہ تو کہا گیا تقا دس کماوا تو و تنشق الارض و تخر الجبال والدہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے زمین شک ہو جائے اور پہاڑ حد سے گر پڑے حد سے گر پڑے اور کسی شرک کی قسم کے بارے میں ایسی بات نہیں کہی گئی کہ آسمان پھٹ پڑے زمین شک ہو جائے اور پہاڑ بھد سے گر پڑے صرف اسی قسم کی شرک پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی بات کہی اس سے پتا چلتا ہے کہ شرک اور مشرقیت کی تمام قسموں میں سب سے بدترین قسم یہی ہے اللہ کا بیٹا بنا لینا آئیے ذرا ہم اس کو سمجھا دیں کہ اس قسم کا شرک اتنا غلیظ اتنا مقروف اور گھناؤنا اور بدترین کیوں ہے دیکھو دو چیزوں کے درمیان دو ہستیوں کے درمیان تعلقات کی تین قسمیں ہیں ایک تو صانعیت اور مصنوعیت کا تعلق اور ایک ہے خالقیت اور مخلوقیت کا تعلق اور ایک ہے والدیت اور مولودیت کا تعلق امر باپ ہے بکر بیٹا ہے امر میں اور بکر میں کون سا تعلق والدیت اور مولودیت موبائل بنانے والا اور موبائل موبائل بنانے والا اور موبائل ان دونوں کے درمیان کون سا تعلق ہے سانعیت اور مصنوعیت کا بڑھائی اور کرسی کے درمیان کون سا تعلق ہے سانعیت اور مصنوعیت کا شانعیت اور مصنوعیت کے تعلق میں کوئی چیز پیدا نہیں کرنی پڑتی بڑھائی کیا کرتا ہے موجود چیز کو ایک نئی شکل دے دیتا ہے بس لکڑی موجود ہے اسے ایک نئی شکل دے دیتا ہے ایک بت اور سنگ تراش کے درمیان کون سا تعلق ہے سانحیت اور مصنوعیت کا پتھر آلریڈی موجود ہے اسے پتھر پیدا نہیں کرنا پڑا پتھر کو ایک نئی شکل دے دی اسے سنگ تراش نے بت کی شکل دے دی تو بت میں اور سنگ تراش کے درمیان تعلق سانحیت اور مصنوعیت کا پڑھائی اور کرسی کے درمیان تعلق ثانیت اور مصنوعیت کا زید باپ ہے امر بیٹا ہے زید اور امر کے درمیان تعلق والدیت اور مولودیت کا ہے اللہ اور بندوں کے درمیان تعلق خالقیت اور مخلوقیت کا ہے اب میں سمجھاتا ہوں ثانیت اور مصنوعیت کا تعلق جو ہے بالکل واضح ہے بڑھئی اور کرسی ذہن میں رکھیے سنتراش اور بدھ کا تصور کیجیے والدیت اور مولودیت کا تعلق بھی بالکل واضح ہے بیٹے اور باپ کا تعلق خالقیت اور مخلوقیت کا تعلق اس کی کوئی مثال تو نہیں دی جا سکتی اس لیے کہ خالق ایک ہے باقی ساری چیزیں مخلوق ہیں میں تقریب الفہم کے لیے ذہن کے قریب کرنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں میں یہاں کرسی پر بیٹھا ہوں خالقیت اور مخلوقیت کے درمیان تعلق بتا رہا ہوں میں یہاں اس کرسی پر بیٹھا ہوں آگرہ کے تیج محل کا تصور میں نے کیا میرے ذہن نے میرے قوت متخیلہ نے قوت خیالیہ نے تاج محل کو میرے ذہن میں لا کر کے رکھا اب اس وقت تاج محل میرے سامنے ہے اس تاج محل کو کس نے پیدا کیا ہے جو ذہن میں آیا میرے قوت متخیلہ نے تو میری قوت متخیلہ خالق ہے اور تاج محل مخلوق ہے تقریب کے لیے اور عجیب بات یہ ہے کہ خالق اور مخلوق ایک ساتھ ہو سکتے دیکھو تاج محل بھی اور میں بھی دونوں اس کرسی پر ہیں ہوں کچھ نہیں بگڑ رہا ہے کرسی کا خالق اور مخلوق ایک ساتھ ہے ایک جگہ میں کرسی کا کچھ نہیں بگڑ رہا ہے لیکن میرے ساتھ اگر دوسرا آدمی اس کرسی پر آ جائے کرسی ٹوٹ جائے گی کہ نہیں کرسی ٹوٹ جائے گی کہ نہیں تو جب تک ایک خالد اور ساری چیزیں مخلوق رہے کائنات اپنی جگہ رہے گی دوسرا کوئی آ کر کے کرسی پر بیٹھ جائے تو کرسی ٹوٹ جائے گی یہ ہے معاملہ خالقیت اور مخلوقیت کا اب بتائیے دوسرا اگر خالد مان لیا جائے تو پھر کیا ہوگا ایسے ہی ہوگا جیسے اس کرسی پر میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں زید امر آ کر کے اس کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کرے کرسی ٹوٹ جائے گی تو والدیت اور مولودیت کا مطلب خالقیت اور مخلوقیت کا مطلب یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں ایک ساتھ جیسے اس وقت میں اس کرسی پر اور تاج محل بلکہ آگرہ فورٹ سب کو ایک ساتھ میں ذہن میں لے آتا ہوں کرسی کا کچھ نہیں بگڑ رہا ہے خالق اور مخلوق دونوں ایک جگہ میں ہے لیکن والدیت اور مولودیت دیکھیے مولود مخلوق نہیں ہوتا یہ ہمیشہ یاد رکھیں کیا کہہ سکتے ہیں آپ کہ باپ اپنے بیٹے کا خالق ہے کہہ سکتے ہیں آپ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا اپنے باپ کا غلام ہے عبد ہے تو جب یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا عبد ہے اپنے باپ کا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا مخلوق ہے اپنے باپ کا باپ اس کا خالق ہے کیا کوئی کہتا ہے کہ یہ اپنے بیٹے کا خالق ہے اس لیے کہ والد بیچارے کو کیا علم ہے وہ خالی پانی تھوڑا سا ماں کے رحم پہ پہنچا دیتا ہے اسے تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ لڑکا پیدا ہوگا کہ لڑکی پیدا ہوگا اس کو تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ کن خصوصیات کا حامل لڑکا ہوگا کن خصوصیات کی حامل لڑکی پیدا ہوگی حمل پورا رہے گا یا ضائع ہو جائے گا کچھ بھی علم نہیں تو باپ کو اپنے بیٹے کا خالق نہیں کہا جا سکتا اب اگر مان لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عزیر اور مشرکوں کے عقیدے کے مطابق ملائکہ بیٹے بیٹیاں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مخلوق نہیں ہے وہ مخلوق نہیں ہے اس لیے کہ باپ جو ہوتا ہے اپنی اولاد کا خالق نہیں ہوتا ایک چیز اور دوسرے مخلوق اپنے خالق کی غلام ہوتی ہے عبد ہوتی ہے بیٹا یا بیٹی اپنے باپ کا عبد نہیں ہوتے امت نہیں ہوتے غلام نہیں ہوتے تیسرے گھوڑے سے گھوڑا پیدا ہوتا ہے ہاتھی سے ہاتھی پیدا ہوتا ہے گدے سے گدے پیدا ہوتا ہے اور بکری سے بکری پیدا ہوتی ہے اب جب اللہ سے کوئی چیز پیدا ہوگی تو کیا رہے گی اللہ ہی ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان لیا جائے تو ایک تو عیسا مخلوق نہیں ہوئے اس لیے کہ بیٹا مخلوق نہیں ہوتا دوسرے عیسا بندے نہیں ہوئے اس لیے کہ بیٹا باپ کا عبد نہیں ہوتا اور تیسرے بیٹا باپ کی جنس سے ہوتا ہے ہاتھی سے ہاتھی پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب اللہ سے اللہ پیدا ہوا اور جب دوسرا اللہ پیدا ہوا کیا ہوا تقاد السماوات تکا دسما ہوتی ہے تقریر الجبال والتا دوسرا معبود آ گیا تو کائنات کا نظام درہم برہم ہونے ہی والا یہ ہے اس عقیدے ولدیت کے پس منظر کی خرابی پس منظر بھی یہ خرابی پوشیدہ ہے دو خالق ہو گئے دو ہلا ہو گئے دو معبود ہو گئے اور جب دو معبود ہو جائیں گے تو کائنات عالم کائنات کا نظام درہم برہم تو ہونے ہی والا اس کی مثال ایسے ہے جیسے یہ موٹر سو ہاؤس پاور کا ہے بٹن آن کر دیا جائے موٹر سو ہارس پاور کا ہے سو ہارس پاور کے ساتھ یہ رننگ کرنے لگے گا دوڑنے لگے گا موٹر صرف سو ہارس پاور کا ہے برابر دو سو ہارس پاور لاد دیا جائے اس کے اوپر کیا ہوگا موٹر ہے سو ہارس پاور کا اس کو دو سو ہارس پاور کا محل بنا دیا جائے دو سو ہارس پاور لاد دیا جائے نتیجہ کیا ہوگا موٹر بلاسٹ ہو جائے گا پھٹ جائے گا موٹر اتنی اسپیڈ کو برداشت نہیں کر سکتا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا ایسے ہی یہ پوری کائنات ایک خالق نے پیدا کی ہے دوسرا خالق آیا تو اسی موٹر کا حال ہوگا جو سو ہارس پاور کا ہے اس کے اوپر دو سو ہارس پاور لاد دیا گیا نتیجہ تقاد السماوات یا نہ ملو وہ تنشک کو لڑو وہ تخر الجبال ایک سوال اب بھی رہ جاتا ہے ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو کیوں کہتے ہو ان کا کوئی باپ نہیں تھا نا اس اللہ کا بیٹا کہہ دیا یہ کیا بات تو کوئی معقول بات ہے ارے ایک آدمی زید کا بیٹا نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ امر کا بیٹا ہے سیکھا لازم ہے ایک آدمی مقصد زید امر کا بیٹا نہیں ہے تو کیا اس سے لازم آیا کہ یہ بکر کا بیٹا ہے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی انسان کے بیٹے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ کے بیٹے یہ کوئی معقول دلیل یہ تو ایسے ہی ہوا کہ زید اگر امر کا بیٹا نہیں ہے تو اس کا مطلب لازمن بکر کا بیٹا ہوگا اتنی نامعقول بات دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی اچھا تو پھر باپ نہیں تھا تو کیسے ہوئے وہ ارے اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی انسان پیدا کیسے ہوتا ہے دو عوامل ہوتے دو اسباب ہوتے ہیں انسان کی پیدائش میں اگر یہ دو اسباب نہ ہوں تو بچہ پیدا نہیں ہوگا ایک تو نطفہ پہلا سبب اور دوسرا کلمہ کن اگر نطفہ ہی ہو کلمہ کن نہ ہو بچہ پیدا نہیں ہوتا اسی وجہ سے کتنے لوگ ہیں نطفہ ڈالتے رہتے لیکن کلمہ کن نہیں ہوتا بچہ پیدا نہیں ہوتا نطفہ بھی اور کلمہ کن بھی دونوں ضروری ہے بچے کی پیدائش کے لیے بچے کی پیدائش میں دو عوامل کا ہونا ضروری حضرت مریم سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہ نطفہ نہیں تھا صرف کلمہ کن تھا کلمہ کن سے اللہ نے ان کو پیدا کیا اسی وجہ سے ان کو کلمت اللہ کہا گیا نطفہ تھا نہیں اور کیا کہا جاتا ان کو اسی وجہ سے ان کو کلمت اللہ کہا گیا اس لیے کہ دوسرا سبب تھا ہی نہیں اسی وجہ سے ان کو کلمت اللہ کہا گیا اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک فرد کو ہم نے مانا تسلیم کیا کہ بغیر والدین کے پیدا ہوا تو اگر بغیر والد کے کوئی پیدا ہوتا ہے تو محل تعجب کیا ہے حضرت آدم کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ بغیر والدین کے پیدا ہوئے ایک فرد کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ بغیر والدین کے پیدا ہوا تو بغیر باپ کے پیدا اگر ہو جائے کوئی انسان محل تعجب کیا ہے تعجب کیا ہے تو عقید ولدیت شرک اور مشرقیت کی تمام قسموں میں سب سے مکرو اور گھناؤنا عقیدہ کیوں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی ہستی ہم مان لیں گے جو ہستی اللہ کی مخلوق نہیں اللہ کا بندہ نہیں اور تیسرے اللہ کی جنس سے ہوگا یعنی وہ بھی ایک معبود ہو جائے گا وہ ایک ہی اکلا ہو جائے گا جس کا مطلب ہوگا یہ بڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظریے کی دلیل مانگ رہا ہے تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا بیٹا بنا لیا اچھا بتاؤ کس چیز کی بنا پر کس چیز کی بنا پر علم کی دو قسمیں بتائی جا رہی ہیں ایک علم ہوتا ہے جو آدمی براہ راست حاصل کرتا ہے آدمی کو تجربے سے معلوم ہو جاتا ہے